یحیٰ بن معین اور بشر بن خالد نے لفظ بشر کے ہیں حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بن جعفر غندر نے خبر دی انہوں نے شعبہ سے انہوں نے سلیمان سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہا ہم بوجھ اٹھایا کرتے تھے کہا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سا صدقہ کیا ایک دوسرا انسان اس سے زیادہ کوئی چیز لایا تو منافقوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے غنی ہے اور اس دوسرے نے محض دکھلاوا کیا ہے اس پر یہ آیت مبارکہ اتری وہ لوگ جو صدقات کے معاملے میں دل کھول کر دینے والے مسلمانوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کی اجرت کے سوا کچھ نہیں پاتے بشر نے المتوعین اور بات کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچپن